حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنو کلاب کے ایک چھوٹے قبیلے بنو سعق کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نر کی جفتی کی اجرت کے بارے میں پوچھا آپ نے اس سے منع فرمایا اس نے کہا بس اوقات اس جفتی پر ہم خوشی سے کچھ دے دیتے ہیں تو آپ نے اس کی رخصت فرما دی سنن نزائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھہتر چھ